حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار کی چوری پر کاٹ دیا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو بیس